اے آمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دیں کا لے دیں کرو تو اسے لکھ لو اور چاہیے کہ تمہارے درمان کوئی الکینی والا ٹھیک ٹھیک لکھے اور الکینی والا الکینی سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نہیں سکھایا ہے تو اسے لکھ دیا چاہیے اور جس بات پر حق آتا ہے وہ لکھاتا جائے اور اللہ سے ڈے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے کچھ رکھ نہ چھوڑے پھر جس پر حق آتا ہے اگر بے عقل آنا تواہے ہو یا لکھا نہ سکے تو اس کا ولی انصاف سے لکی اور دو گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں اسی گواہ جن کو پسند کرو کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس کو دوسری یاد دلو دے اور گواہ جب بلائے جائیں تو انہی سے انکار نہ کریں اور اسے بھاری نہ جانو کہ دیں چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میاد تک لکھت کر لو یہ اللہ کے نزد کا زیادہ انصاف کی بات ہے اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی اور یہ اس سے قرب ہے کہ تمہیں شبہ نہ پڑے مگر یہ کہ کوئی سرے دست کا سودا دست بدست ہو تو اس کے نالکینی کا تم پر گنا نہ ہو اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو اور نہ کسی الکینی والے کو زیرر دیا جائے نہ گواہ کو آنا الکینی والا زیرر دے گواہ اور جو تم ایسا کرو تو یہ تمہارا فسک ہوگا اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے